بسم الرحمन شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم کرنے والے ہیں يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وترى الناس وما هم ولكن عذاب الله شديد لوگو اپنے پروردگار سے ڈرتے رہا کرو قیامت کا زلزلہ بہت ہی بڑی چیز ہے جس دن تم اسے دیکھ لو گے ہر دودھ پلانے والی اپنے دودھ پیتے بچے کو بھول جائے گی اور تمام حمل والیوں کے حمل گر جائیں گے اور اے نبی آپ دیکھیں گے کہ لوگ متوالے دکھائی دیں گے حالانکہ در حقیقت وہ متوالے نہ ہوں گے لیکن اللہ کا عذاب بڑا ہی سخت ہے سامعین آیتوں کی تفصیل سماعت کیجیے قیامت کی نہ کیا اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو تقوی کا حکم فرماتے ہیں اور آنے والے دہشت ناک امور سے ڈرا رہے ہیں خصوصاً قیامت کے زلزلے سے اس سے مراد یا تو وہ زلزلہ ہے جو قیامت کے قائم ہوتے ہوئے اٹھے گا جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا سور زلزال کی آیت نمبر ایک میں فرمانا ہے اذا زلزلت الارض زلزلہ یعنی زمین خوب اچھی طرح جھنجوڑ دی جائے گی اور سور حاقہ کی آیت نمبر اکتالیس میں فرمان ہے یعنی زمین اور پہاڑ اٹھا کر ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں گے اور سور واقعہ کی آیت نمبر چار میں فرمایا اِذَا رُجَّتِ الْأَرْضُ رَجَّا رجا یعنی جب کہ زمین بڑے زور سے ہلنے لگے گی اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے سور پھوکے جانے کی حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ جب آسمان و زمین کی پیدائش کر چکے تو سور کو پیدا کیا اسے اسرافیل علیہ السلام کو دیا وہ اسے منہ میں لیے ہوئے آنکھیں اوپر کو اٹھائے ہوئے اللہ کے عرش کی جانب دیکھ رہے ہیں کہ کب اللہ تعالیٰ کا حکم ہو اور وہ سونک پھونک دیں ابو رضی اللہ نے پوچھا اللہ کے رسول سور کیا چیز ہے رسول اللہ نے فرمایا ایک پھونکنے کی چیز ہے بہت بڑی جس میں تین مرتبہ پھونکا جائے گا پہلا نفقہ گھبراہٹ کا ہوگا دوسرا بے ہوشی کا تیسرا اللہ کے سامنے کھڑا ہونے کا اسرافیل علیہ السلام کو حکم ہوگا وہ پھونکیں گے جس سے کل زمین و آسمان والے گھبرا اٹھیں گے سوائے ان کے جنہیں اللہ چاہے بغیر رکے بغیر سانس لیے بہت دیر تک برابر سے پھونکتے رہیں گے اسی پہلے سور کا ذکر سورہ سات کی آیت نمبر اکاون میں ہے جس میں اللہ نے فرمایا وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فواق اس میں ہے کہ اس سے پہاڑ ریزا ریزا ہو جائیں گے زمین کپ کپ آنے لگے گی جیسا کہ سور نازعات کی آیت نمبر چھے میں اللہ نے فرمایا یوم تر الراجفہ فہ جبکہ زمین لرزنے لگے گی اور ایک بعد دیگر زبردست جھٹکے لگیں گے دل دھڑکنے لگیں گے زمین کی وہ حالت ہو جائے گی جو کشتی کے طوفان میں اور گرداب میں ہوتی ہے یا جیسے کوئی قندیل عرش میں لٹک رہی ہو جسے ہوائیں چاروں طرف جھلا رہی ہوں آہ یہی وقت ہوگا کہ دودھ پلانے والیاں اپنے دودھ پیتے بچوں کو بھول جائیں گی اور حاملہ عورتوں کے حمل گر جائیں گے اور بچے بوڑھے ہو جائیں گے شیاطین بھاگنے لگیں گے زمین کے کناروں تک پہنچ جائیں گے لیکن وہاں سے فرشتوں کی مار کھا کر لوٹ آئیں گے لوگ ادھر ادھر حیران پریشان بھاگنے دوڑنے لگیں گے ایک دوسرے کو آوازیں دینے لگیں گے اسی لیے اس دن کا نام قرآن نے یوم تناد رکھا اسی وقت زمین ایک طرف سے دوسری طرف تک پھٹ جائے گی اس وقت کی گھبراہٹ کا اندازہ نہیں ہو سکتا اب آسمان میں انقلابات ظاہر ہوں گے سورج چاند بے نور ہو جائیں گے ستارے جھڑنے لگیں گے اور کھال ادھڑنے لگے گی زندہ لوگ یہ سب کچھ دیکھ رہے ہوں گے ہاں مردہ لوگ اس سے بے خبر ہوں گے اللہ نے سور نمل کیا نمبر ستیاسی میں فرمایا ففظ السماوات ومن یومن فل ارد من شاء اللہ کہ جن لوگوں کا استثناء کیا گیا ہے کہ وہ بے ہوش نہ ہوں گے اس سے مراد شہید لوگ ہیں یہ لوگ گھبراہٹ زندوں پر ہوگی شہداء اللہ کے ہاں زندہ ہیں اور روزیہ پاتے ہیں اللہ انہیں اس دن کے شر سے نجات دیں گے اور انہیں پرامن رکھیں گے اللہ کا یہ عذاب صرف بدترین مخلوق کو ہوگا اسی کو اللہ تعالیٰ اس صورت کی شروع آیتوں میں بیان فرماتے ہیں یہ حدیث تبرانی ابن جری ابن ابنِ حاتم وغیرہ میں ہے اور بہت متول ہے اس حصے کو وارد کرنے سے یہاں مقصود یہ ہے کہ اس آیت میں جس زلزلے کا ذکر ہے یہ قیام قیامت سے پہلے ہوگا اور قیامت کی طرف اس کی اضافت بوجہ قرب اور نزدیکی کے ہے جیسے کہا جاتا ہے اشرات الساعہ یعنی قیامت کی علامت وغیرہ واللہ عالم یا اس سے مراد وہ زلزلہ ہے جو قیامت کے بعد میدان محشر میں ہوگا جبکہ لوگ قبروں سے نکل کر میدان میں جمع ہوں گے امام ابن جریر اسے پسند فرماتے ہیں اس کی دلیل میں بہت سی حدیثیں ہیں میدان محشر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں تھے آپ کے اصحاب تیز تیز چل رہے تھے جو رسول اللہ نے بآواز بلند ان دونوں آیتوں کی تلاوت کی صحابہ کے کان میں آواز پڑھتے ہی وہ سب اپنی سواریاں لے کر رسول اللہ کے گرد جمع ہو گئے کہ شاید رسول اللہ کچھ اور فرمائیں گے رسول اللہ نے فرمایا جانتے ہو یہ کون سا دن ہوگا یہ وہ دن ہوگا جس دن اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام کو فرمائیں گے کہ اے آدم جہنم کا حصہ نکالو وہ کہیں گے اے اللہ کتنوں میں سے کتنے اللہ فرمائیں گے ہر ہزار میں سے نو سو ننانوے جہنم کے لیے اور ایک جنت کے لیے یہ سنتے ہی صحابہ کے دل دہل گئے چپ لگ گئی آپ نے یہ حالت دیکھ کر فرمایا کہ غم نہ کرو خوش ہو جاؤ عمل کرتے رہو اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے تمہارے ساتھ مخلوق کی وہ تعداد ہے کہ جس کے ساتھ ہو اسے بڑھا دے یعنی یاجوج اور ماجوج بنی آدم میں سے جو ہلاک ہو گئے اور ابلیس کی اولاد اب صحابہ کی گھبراہٹ کم ہوئی تو رسول اللہ نے فرمایا عمل یعنی عمل صالح کرتے رہو اور خوشخبری سنو اس کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے تم تو اور لوگوں کے مقابلے میں اتنے ہی ہو جیسے اونٹ کے پہلو کا یا جانور کے ہاتھ کا داغ صحیح بخاری میں اس آیت کی تفسیر میں ہے کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام کو پکاریں گے وہ جواب دیں گے لبئی کا و صادق کہ اے میرے رب میں حاضر ہوں اور بھلائی آپ کے ہاتھ میں ہے پھر آواز آئے گی کہ اللہ تعالیٰ اے آدم آپ کو حکم دیتے ہیں کہ اپنی اولاد میں سے جہنم کا حصہ نکال لیں پوچھیں گے اے اللہ کتنا حکم ہوگا ہر ہزار میں سے نو سو ننانوے اس وقت حاملہ کے حمل گر جائیں گے بچے بوڑھے ہو جائیں گے لوگ حواس باختہ ہو جائیں گے کسی نشے سے نہیں بلکہ اللہ کے عذابوں کی سختی کی وجہ سے یہ سن کر صحابہ کے چہرے متغیر ہو گئے یعنی بدل گئے مارے گھبراہٹ اور پریشانی کے تو رسول اللہ نے فرمایا و میں سے نو سو ننانوے اور تم میں سے ایک تم تو ایسے ہو جیسے سفید رنگ بیل کے سیاہ بال جو اس کے پہلو میں ہوں یا مثل چند سفید بالوں کے جو چند سیاہ رنگ بال بیل کے پہلو میں ہوں پھر فرمایا مجھے امید ہے کہ تمام اہل جنت کی گنتی میں تمہاری گنتی چوتھے حصے کی ہوگی ہم نے اس پر تکبیر کہی پھر فرمایا آدھی تعداد میں سب اور آدھی تعداد صرف تمہاری صحیح بخاری اور مسلم کی ایک اور روایت میں آپ نے فرمایا کہ تم اللہ کے سامنے ننگے پیروں ننگے بدن بے ختنہ جمع کیے جاؤ گے عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ کے رسول مرد عورتیں ایک ساتھ ایک دوسرے پر نظریں پڑیں گی رسول اللہ نے فرمایا عائشہ وہ وقت نہایت سخت اور خطرناک ہوگا قیامت کے آثار میں اور اس کی ہولناکیوں میں اور بھی بہت سی حدیثیں ہیں جن کی جگہ اور ہے یہاں فرمایا قیامت کا زلزلہ نہایت خطرناک ہے بہت سخت ہے نہایت مہلک ہے دل دہلانے والا اور کلیجہ اڑانے والا ہے زلزلہ رعب و گھبراہٹ کے وقت دل کے ہلنے کو کہتے ہیں جیسے سورہ حزاب کی آیت نمبر گیارہ میں اللہ نے فرمایا جس کا ترجمہ ہے کہ اس میدان جنگ میں مؤمنوں کو مبتلا کیا گیا اور سخت جھلوڑ دیے گئے جب تم یعنی اسے دیکھو گے یہ ضمیر شان کی قسم سے ہے اس لیے اس کے بعد اس کی تفسیر ہے کہ اس سختی کی وجہ سے دودھ پلانے والی ماں اپنے دودھ پیتے بچے کو بھول جائے گی اور حاملہ کے حمل ساقت ہو جائیں گے لوگ بدہواس ہو جائیں گے ایسے معلوم ہوں گے جیسے کوئی نشے میں بدمست ہو رہا ہو دراصل وہ نشے میں نہ ہوں گے بلکہ عذابوں کی سختی نے انہیں بے ہوش کر رکھا ہوگا